بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہ المزمل اے چادر اڑنے والے کپڑے میں لپٹنے والے قم اللیل الا قلیلا رات کو قیام کر مگر تھوڑا نصفہ اوین قسمن ہو کلیلہ آدھی رات یا اس سے تھوڑا سا کم کر لے او زد علیہ یا اس سے زیادہ کر لے ورتل قرآن ترتیلا اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھ انا القی علیہ کا قول ثقیلا یقیناً ہم تجھ پر قریب ایک بھاری کام ڈالیں گے ان ناشی عطلیہ ہی اشد وط ان و اقوام ان اللیل ہی اشد وط و اقوم کی یقیناً رات کی گھڑی وہ زیادہ سخت ہے روندنے کے اعتبار سے یعنی نفس کو روندنے کے لیے اقوام مکیلا اور زیادہ پختہ ہے موافقت کے اعتبار سے یعنی رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت اور بات کرنے میں زیادہ درستگی والا ہے ان نَ لفا رسب عن طویلا یقیناً تیرے لیے دن میں دن کے وقت میں ایک لمبا کام ہے ود کو رسم و ربی کا و تبتل الہ تبدیلا اور اپنے رب کا نام ذکر کر اور ہر طرف سے بے نیاز ہو کر منقطع ہو کر الگ تھلگ ہو کر رہ اس کی طرف الگ تھلگ ہونا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو خدیلہ وکیلا مشرق اور مغرب کا رب ہے اس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں سو اسی کو ہی اپنا کار ساز بنا وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا اور جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کر انہوں نے چھوڑ دے اچھا چھوڑنا وَدَرْنِي درنی عُلِ النَّعْمَةِ وَمَحِلْهُمْ قلیلا اور چھوڑ مجھے اور ان جٹلانے والوں کو جو نعمت والے ہیں خوشحال ہیں اور ان کو مہلت دے تھوڑی سی ان انکالم و جہیما یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں پھنس جانے والا کھانا ہے وہ عذابً علیما اور دردناک عذاب یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا اس دن زمین ہرے گی اور پہاڑ بھی اور پہاڑ ہو جائیں گے بہنے والا ریت کا ٹیلا انا یقیناً ہم نے تمہاری طرف رسول پیغام پہنچانے والا بھیجا شاہدن علیکم جو تم پر گواہی دینے والا ہے کما ارسل فرعون رسولہ جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا تو رسول نے فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو پکڑا سخت وبال والا پکڑنا فقیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل البلدان شیبا تو تم اگر تم نے کفر کیا تو تم کیسے بچو گے اس دن سے جو بنا دے گا بچے کو بھی بوڑھا السماء منفطر بھی اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے کانا وعدہ مفعولا اس کا وعدہ کیا گیا ہے ان هذه تذکرہ یہ تو ایک نصیحت ہے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا سو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك یقیناً تیرا رب جانتا ہے کہ تو رات کے دو تہائی حصے کے قریب اور اس کا نصف حصہ اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتا ہے اور ان لوگوں میں سے ایک جماعت بھی جو تیرے ساتھ ہیں واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ تعالیٰ دن اور رات کا اندازہ مقرر کرتا ہے اندازہ رکھتا ہے علیم تحسوہ فتاب علیکم اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے سو اس نے تم پر مہربانی کی فقرا ما تیسر من القرآن تو جو قرآن میں سے میسر ہو پڑھو علیمن سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرا ما تیسر من اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں چلنے پھرنے والے جو اللہ کا فضل تلاش کریں گے اور کچھ دوسرے جو اللہ کے راستے میں قتال کریں گے تو تم جو میسر ہو اس میں سے وہ پڑھو واقیم الصلاۃ و آت الزکا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو واقرید اللہ قرض حسانہ اور اللہ کو قرض حسانہ دو قمات وقدمولی من خیر عند اللہ اور جو تم اپنی نفسوں کے لیے کوئی بھلائی اور بہتری آگے بھیجو تو تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے ہوا خیرن و اعظم اجرا ہوا خیرن و اعظم اجرا وہ بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے عظیم ہے بڑا ہے وسطر اللہ اور اللہ سے بخشش طلب کرو ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے